جس کے سر پر عزت کا تاج رکھا وہ حضرت انسان ہے انسان سے افضل مخلوق اللہ نے کوئی نہیں بنائی اہل سنت والجماعت کا متفق عال عقیدہ ہے کہ انسان جو ایمان والا ہے وہ عام ملائکہ سے بھی افضل ہے اگرچہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ چار فرشتے جو مقربین رب تبارک و تعالی ہے جبریل مکائل اسرائیل اور اسرافیل علیہ السلام ان کا مقام تمام انسانوں سے افضل لیکن حضرات انبیاء سے نیچے ان کا مقام انبیاء سے نیچے ہے حالبت عام مسلمانوں سے افضل ہے لیکن عام ملائقہ سے انسان ہی افضل ہے تو اللہ نے عزت کا تاج اس انسان کے سر پر رکھا اور ساری کائنات کو اس کا خادم بنایا اور خادم بھی اس انداز سے بنایا گیا کہ انسان بے وفائی کرے گا لیکن اس کے خادمین اس کی بے وفائی نہیں کریں گے آفتاب اپنے وقت پر طلوع ہوگا چاند اپنے وقت پر طلوع ہوگا دن اپنے وقت پر نکلے گا رات اپنے وقت پر آئے گی پوری کائنات کا نظام اپنے وقت پر چلے گا اور کوئی اس کی غداری اور بے وفائی نہیں کرے گا اور پھر اس روشنی کے دینے میں اللہ کسی بجلی کے بل کا مطالبہ نہیں کرے گا چاہے انسان اس آفتاب سے جتنا چاہے فائدہ اٹھاتا رہے اور اس چاند سے جتنا چاہے فائدہ اٹھاتا رہے اور اس دن سے جتنا چاہے فائدہ اٹھاتا رہے لیکن رب کریم اس سے بجلی کا مطالبہ نہیں کرتا یہ غداری کرتے ہوئے چل رہا ہے تو بھی رب کریم فرماتے ہیں کہ میرا مسئلہ تیرا مسئلہ یہ مرنے کے بعد ہم سمجھیں گے البتہ دنیا میں تو یہ ساری مخلوق تیری خدمت میں رہے گی اس وقت عالم پہ نظر کی جائے یہاں بھی میں پہنچا کچھ علماء نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ اس وقت کے حالات کو دیکھ کر ایک مایوسی سی ہو رہی ہے مصر کے حالات شام کے حالات برما کے حالات اور مختلف جگہوں کے حالات لگتا یہ ہے کہ اب کبھی بھی رب کریم کی رحمت اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے مسلمانوں پر ایک مایوسی چھائی ہے لیکن افسوس کہ اس مایوسی کی دنیا میں ڈوبنے والا مسلمان اگرچہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مایوسی کفر ہے مایوسی اس کو ہوتی ہے جس کو رب پر یقین نہ ہوتا مایوسی اس کو ہوتی ہے جس کو اپنے خالق پر یقین نہیں اپنے رب پر یقین نہیں ان حالات میں مایوسی ہوئی کیوں قرآن تو ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء اور انبیاء کے ساتھ چلنے والے صحابہ پر جو ہر دور میں صحابہ رہے صرف اسی نبی کے ساتھ صحابی نہیں ہر دور میں انبیاء کرام علیہ وسلاۃ وسلام کا تعاون کرنے والے ان کے صحابہ رہے ہیں تو ہر دور میں حالات رہے اور ان حالات کا کیا عالم تھا قرآن نے اس کا ذرا سا نقشہ کھینچا لیکن اس چھوٹی سی آیت میں ہمارے ذہنوں کو بہت کچھ کہہ دیا اللہ نے فرمایا کہ نبی سے بڑھ کر صبر والا کوئی نہیں ہوتا نبی سے بڑھ کر صبر والا کوئی نہیں صبر کا عالم زکری علیہ السلاۃ وسلام کو ان کی قوم نے یوں کھڑا کیا زندہ اور آرا لے آئے اور زکری علیہ السلام کے سر پر آرا رکھ کر زکریا کے زندے دو زندہ دو ٹکڑے کر دیے مفسرین نے لکھا ہے کہ زکری علیہ السلاۃ وسلام کی زبان سے آہ بھی نہیں نکلا انبیاء سے بڑھ کر صابر کوئی نہیں ہوتا ان سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا خباب ابن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قیامت تک بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں چمکتی رہے گی حضرت خباب مک کی زندگی میں فرمایا کہ میں مطاف کعبہ میں پہنچا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی کیفیت خباب بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کی سورین مبارک زمین پر تھی اور آپ نے یوں دونوں پاؤں کو کھڑے کیے تھے اور یوں ہاتھ دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کابت اللہ کے سائے میں ایک بڑی سوچ میں اور غم میں مبتلا تھے اور اسی عالم میں خباب فرماتے ہیں کہ میں پہنچا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بدن تو دیکھو کہ کیسے نشانات ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ضرور آ گئے رحمت للعالمین تھا وہ تو آنسو ضرور آ گئے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا خباب اتنی سی مصیبت پر شکایت کرنے آئے اتنی سی مصیبت پر تم سے پہلے لوگوں کو کہیں آرو سے چیرا گیا اور کئی حال یہ ہوا صحیح ترین روایت میرا نبی کہہ رہا ہے کہ ان کو زندہ کھڑا کیا اور باغیوں نے ان کے بدن میں لوہے کی سلاخیں ڈال کر ان کے چمڑی اور گوشت کو زندہ نکال دیا خباب فرماتے ہیں اللہ کے حبیب شکایت کے لیے نہیں آیا دعا کے لیے آیا ہوں شکایت کے لیے نہیں آیا دعا کے لیے آیا ہوں ایسے حالات ہر دور میں رہے اور نبی سے بڑھ کر صابر کوئی نہیں ہوتا صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا قرآن ایک نقشہ کھینچ رہا ہے ان کا ہاں میرے بھائیو قرآن پڑھو قرآن کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے کوئی ناول پڑھ رہا ہے اور موبائل کی دنیا میں ڈراموں میں مشغول ہے پوری رات اور کوئی گندی فلموں میں مبتلا ہے اور کوئی اڑیانی تصویریں دیکھ رہا ہے اور کوئی اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑ کر کبھی کسینوں میں ہے اور کبھی پپ میں ہے سکون اس سے نہیں ملے گا سکون تو میرے اللہ اس کے نبی کی باتوں سے ملے گا سکون اس میں رکھا ہے اللہ نے اس میں سے کسی چیز میں سکون نہیں ارے وہ تو خود سکون کی دور میں سکون کی تلاش میں دوڑ رہے ہیں کہ پب میں سکون ملے کسینوں میں سکون ملے شراب پی کر سکون وہ لینا چاہتے ہیں سکون ان کو کہاں ملے گا وہ سکون کی تلاش میں یہ کر رہے ہیں اور اللہ کے اس مومن بندے کو اللہ نے سکون کا ذریعہ اپنا کلام دیا اس کو چھوڑ کر یہ دوسرے راستے پر جا رہا ہے سکون وہاں نہیں ہے سکون تو قرآن میں ہے حدیث میں ہے آؤ ان علماء کرام سے ان اکابر اظام سے قرآن سیکھو قرآن سمجھو ان کے ان کے سامنے بیٹھو ان کی خوشامدیں کرو ان کی چاپلوسیاں کرو اور ان سے کہو کہ ہمیں قرآن سکھاؤ ہمارا اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے ہمارا اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے ان علماء کی خدمت پہ بیٹھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو وہ قرآن ایک نقشہ کھینچ رہا ہے انبیاء سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا فرمایا ایسے حالات چلے ایسے حالات چلے اور اتنے مصائب کے پہاڑ توتے کہ عالم یہ ہوا کہ اتنے بڑے صابر انبیاء کی زبان سے جملہ نکلا حتہ اذا تعی اثر رسول وزن قد قذبوا کد کو دےو الرسل وظنوا تئی قد رسول وزن کو فرمایا یہاں تک کہ انبیاء بھی انبیاء بھی مایوس ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ نے جو ایمان پر ہمیں اپنی رحمت اتارنے کا اور ظالموں کو مارنے کا جو وعدہ کیا تھا شاید اس وعدے میں ہمیں جھوٹا وعدہ کیا گیا کیسے حالات انبیاء یہ جملہ کہہ بیٹھے حد کا عید اثر رسول اور آگے کیا کہا یہاں تک کہ انبیاء یوں بول پڑے متا نصر اللہ متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب اترے گی اللہ کی مدد اتنے صابر بندے جو صبر کے پیمانے ارے صبر کا سمندر پیے ہوئے تھے وہ یہ کہہ تھے متا نصر اللہ اللہ تیری مدد کب اترے گی تب اللہ نے فرمایا اللہ ان نصر اللہ قریب میری نصرت بہت جلدی اترے گی معلوم یہ ہو رہا ہے کائنات ظلم سے بھرتی ہے تب رب کریم جو ہے اپنی رحمت کو اتارتا ہے دو چار واقعوں پر رحمتیں نہیں اترا کرتی پھر یہ کہ رحمت کے دروازے تو ہم ہی نے بند کر دیے یہ انسان سنتوں کو چھوڑ رہا ہے جس سنت کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترنے والی تھی اسی سنت کو چھوڑ دیا میری نماز نبی کی اداؤں کے خلاف میرا روزہ نبی کی اداؤں کے خلاف میرا حج نبی کے طریقوں کے خلاف میں مال سے محبت کرنے والا بخیل حتیٰ کہ زکات کا نکالنا میرے لیے مشکل صدقہ اور للہ تو بہت دور کی بات جو ایک فریضہ ہے وہ بھی میں ادا نہیں کر رہا ہوں میرے اخلاق میری تہذیب ان سے ہٹ کر کے غیروں کے طریقے پر میرا لباس میرا کلچر میری زندگی قرآن اور حدیث یہ بتا رہا ہے کفر سے نفرت کرو کافر سے نفرت نہ کرو کفر سے نفرت کرو کافر سے نفرت نہ کرو فسق سے نفرت کرو فاسق سے نفرت نہ کرو لیکن مومن کا حال یہ ہے کہ کافر سے نفرت کر رہا ہے اور کفر سے محبت کر رہا ہے میرے بروز میں اگر کوئی غیر مسلم بیٹھا ہو بس میں میں دور بھاگتا ہوں چھی چھی یہ کون آ گیا میرے بروز میں جی کافر سے میں نفرت کر رہا ہوں اور میرے گھر میں اس کے سارے امال بھرے پڑے ہیں ایک میری بیٹی جب نکاح کر رہی ہے اور ایک غیر کی بیٹی اگر ان دونوں کو ساتھ کھڑا کیا جائے نکاح کے موقع پر تو یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں مومن کی بیٹی کون ہے اور غیر مومن کی بیٹی کون ہے قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف ہمیں فاسق سے محبت فاسق سے نفرت اور فسق سے محبت کافر سے نفرت کفر سے محبت وہ سارے اعمال میرے اور آپ کے مکانوں میں بھرے پڑے ہیں اور رحمت کے جتنے دروازے ہیں امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی بزرگ کو ملنے کے لیے گئے وہ نہیں ملے تو دیکھا اچھا وہ نماز کہاں پڑھتے تھے لاؤ ہمیں بتاؤ ہمیں بتاؤ وہ نماز کہاں پڑھتے تو انہوں نے زہر کی نماز پڑھی تھی دیکھا کہ سجدے میں جب وہ گئے تو یوں انگلیاں کھول کر انہوں نے رکھی تھی یہ بزرگ جو ملنے گئے یہ واپس ہو گئے یہ کہہ کر سنت کے خلاف جس نے نماز پڑھی ہے وہ بزرگ نہیں ہو سکتا سنت کے خلاف جس نے نماز پڑھی وہ بزرگ نہیں ہو سکتا میری نماز سنت کے خلاف میری ہر ادا سنت کے خلاف میں نے سنتوں کے جو دروازے تھے رحمتوں کے جو دروازے تھے ان تمام کو چھوڑ دیا اور بند کر دیا میرے بھائیوں میرے بھائیوں یہ تو کم ہے یہ تو کم ہے کہ دو چار ہزاروں کو مارا گیا اور دو پانچ ہزاروں کو مارا گیا اور دس بارہ ہزاروں کو مارا گیا اب جو اور ارب و خرب دنیا کے مسلمان ہیں لیکن وہ عزت سے جی رہے ہیں ورنہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا حال یہ ہے ہم گیروں سے بات نہیں کرتے ہمیں ان سے کوئی شکوا نہیں وہ تو ہے ہی دنیا ان کے لیے جنت وہ تو ہے ہی عیاری اور عیاشی کرنے والے وہ تو ہے ہی مکاری اور دنیا میں زیب و زینت کے ساتھ رہنے والے ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ان سے متعلق تو میرے نبی نے یہ کہہ دیا دنیا سجن المومن بل جنت فرمائے یہ دنیا ہم نے ان کے لیے جنت بنا دی ہے یہ شراب بھی پئیں گے یہ سب کچھ یہاں کرتے رہیں گے ہمیں ان سے کوئی گلا نہیں ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں تو گلا اور شکوا اور ہمیں کہنا اپنوں سے ہے اپنوں سے اپنوں سے دنیا میں ارب و و خرب مسلمان ارب باون کنٹریاں مسلمانوں کی ہے ہم نہیں کہتے اسلامی کنٹری ہے مسلمانوں کی ہے اسلامی کنٹری اور مسلمانوں کی کنٹریوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اسلامی کنٹری میں اسلام حکومت کرتا ہے اور مسلمان کی کنٹری میں مسلمان حکومت کرتا ہے مسلمانوں کی کنٹری اسلام کی نہیں تو باون کے قریب مسلمانوں کی وہ ملک اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں نہ معلوم کتنے مسلمان یہ تو دو پانچ دس ہزار کا مسئلہ ہوا اور اس پر یہ حالات ہیں یہ حالات ہیں میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہر جگہ پر زمین کو پھاڑ کر اس کو اپنے اندر دے دیتا آسمان اس پر توت پڑتا آفتاب اس کو جلا دیتا سمندر اس کو بہا دیتا جی احادیث بھی کچھ اس طرح مل رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے دانوت رحمت اللہ علی نے ایک عجیب بات لکھی اس زمانے میں حضرت فرما رہے کہ دنیا کے حالات کو دیکھ کر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جس رب نے موسا کی بغاوت کرنے پر میدکوں کا عذاب اتارا میدک جہاں دیکھو میدک ان کے بستر پر میدک ان کے کنچوں میں میدک ان کے کپڑوں میں میدک ان کے مکانوں میں میدک اور کبھی عذاب اتارا چھینچری کا ولکمل اور کبھی عذاب اتارا خون کا جہاں دیکھو خون فرمایا ولکمل و تفاد و دما آیات مفصلات فرمایا جور اللہ اس قوم پر نبی کے خلاف کرنے پر یہ عذاب اتار سکتا ہے وہ رب عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے والے کے بستر پر سانپ اور بچھو بھی اتار سکتا ہے جی اتار سکتا ہے لیکن نہیں اتارا اس نے اتارنا تو بہت دور کے بعد سکون کی نیند سلاتا ہے عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو سکون کی نیند سلاتا ہے اطمینان کی نیند سلاتا ہے حضرت بھی فرماتے ہیں کہ جس نے مغرب کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور نوالے تھرا کر اٹھا رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے رب چاہتا رب چاہتا تو اس کے نوالے کو اور اس کے لکمے کو کھانے کی نلی سے ہٹا کر سانس کی نلی میں ڈال دیتا اور بلاک کر کے اس کو پریشان کر دیتا لیکن رب نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس باغی بند بندے کو بھی سکون سے کھانا کھلایا اللہ قادر ہے لیکن نہیں کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے اس امت کے لیے دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حبیب کی دعائیں اس امت کے لیے اے اللہ میری امت کو ایسے نہ مارنا جیسے تو نے موسا کی قوم کو مارا تھا اے اللہ میری امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا ان کو بدل نہ دینا ان کو سور اور کتے نہ بنا دینا ان کو بلی کے چہرے پر نہ ڈال دینا اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا دعا دعائیں مستجاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے فرمائی تھی میرے بھائیو میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم جی رہے ہیں اور ہمارے چہرے مسکر نہیں ہو رہے ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ہاں عجیب مسئلہ میرے نبی کو اس امت سے کتنا پیار کیسا پیار علامہ قسط اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے کوئی قصہ گو مقرر نہیں ہے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے حافظ ابن حجر اور علامہ آئینی دونوں اماموں کے علوم کے حامل ان کے علوم کو اٹھانے والے علامہ قسطلانی سمرکند کا ایک واقعہ لکھ رہے ہیں کہ سمرکند میں ایک عورت کسی ملدار کے پاس ملدار کے پاس بھیک مانگنے گئی اور یہ کہا کہ میرا تعاون کر دو میری مدد کر دو مجھے کچھ ضرورت ہے میں بیوہ ہو چکی ہوں میرے دیور اور چیت نے ساری ملکیت کو لوٹ لیا اور میرے تین تین بچے ہیں میرے پاس ذریعہ معاش کچھ نہیں ہے تم کو اللہ نے دولت دی ہے میری کچھ مدد کر دو منت سماجت کر رہی ہے اور اوپر سے وہ یہ کہہ رہی ہے میں سید ہوں نبی کی آل سے میرا تعلق ہے میری مدد کر دو تو وہ مالدار یوں کہہ رہا ہے تم سید ہو اس کی دلیل لاؤ اس نے کہا میں کیا دلیل دو بس میں جانتی ہوں کہ میں سید ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں اس مالدار نے اس بیوہ کو دھتکار کر نکال دیا دھتکار کر نکال دیا وہ کہیں گئی ہوگی مانگتے مانگتے یہ مالدار رات میں خواب دیکھ رہا ہے بڑا عجیب خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ مکان ہے جنت کا یہ میری امت کے ایک مومن کو میں دلاؤں گا میری امت کے ایک مومن کو میں دلاؤں گا یہ مالدار خواب دیکھ رہا ہے اللہ کے حبیب سے کہنے لگا اللہ کے حبیب میں بھی تو آپ کی امت کا مومن ہوں یہ مکان آپ مجھے دلا دیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مومن ہو اس کی دلیل لاؤ تم نے میری بیٹی سے دلیل مانگی تھی کہ تم سید ہو اس کی دلیل لاؤ تم مومن ہو اس کی دلیل لاؤ اس نے کہا میں کیا دلیل دوں اللہ کے حبیب بس میں مومن ہوں آنکھ کھلی اس کی اب وہ پریشان ہے تلاش کر رہا ہے کہ وہ عورت گئی کہاں تلاش کرتے کرتے پتا چلا کہ کسی کسی پارسی نے کسی مجوسی نے اس کو پناہ دے رکھی ہے اس سے منت سماجت کی اور یہ کہا کہ یہ عورت اور یہ فیملی میرے حوالے کر دے میں ان کا تعاون کروں گا میں ان کی مدد کروں گا تو پارسی نے کہا نہیں نہیں میں ان کی کفالت کر لوں گا میں نے میرا زائد مکان ہے وہ ان کو دے دیا ضرورت کی چیزیں میں ان کو دے رہا ہوں تو کہا تو غیر مسلم اور یہ مسلم مسلم تیرا نباہ کیسے ہوگا کسکلانی نے لکھا ہے کہ اس پارسی نے اور اس جس کو نان مسلم کہا گیا اس نے جواب دیا مجھے تو نان مسلم مت کے اس فیملی کی برکت سے اللہ نے مجھے کلیمان دے دیا ہے اگلی سنو کیا لکھا ہے قسطلانی فرماتے ہیں فرمایا کہ حقیقت یہ ہے وہ بیان کر رہا ہے نو مسلم کہ رات میں جب تو خواب دیکھ رہا تھا تب میں بھی خواب دیکھ رہا تھا میرا آقا تجھے اس مکان سے نکال رہا تھا اور مجھے اس مکان میں داخل کر رہا تھا میرے بھائیوں میں نے اس واقعے کو اس لیے پیش کیا کہ اللہ کے حبیب کو اپنی اپنی اپنی اولاد سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ محبت میرے نبی کو اپنی امت سے ہے اپنی امت سے ہاں بہت محبت اپنی امت سے پیار کا عالم یہ ہے پیار کا عالم کہ بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم سکرات میں ہیں دنیا سے روانہ ہونے سے پہلے اور فرمایا یا عائشہ ان للموت سکرات یا عائشہ ان للموت سکرات عائشہ موت کی بڑی سختی ہے مجھ پر ٹھنڈا پانی منگوایا اور اپنے چہرے پر یوں ڈال رہے یا عائشہ ان سکرات موت کی بڑی سختی ہے موت کی بڑی سختی ہے ہے حضرت عائشہ فرماتی میں یہ سمجھتی تھی کہ گنہگاروں کو سکرات ہوتی ہے لیکن میں نے اپنے نبی کو جب دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ نیکوں کو بھی سکرات ہوتی ہے محدثین اس روایت پر یوں لکھ رہے ہیں کہ کافر کو سکرات عذاب کے لیے یہی سے عذاب شروع اور مومن عاصی اور گنہگار مومن کو سکرات اس لیے تاکہ تھوڑی بہت سکرات اور تھوڑی بہت سختی سے اللہ یہی اس کے گناہ کو معاف کر دے اور مرنے کے بعد جنت کے دروازے کھول دے اور اولیاء اللہ کو سکرات نیکوں کو سکرات اس لیے ہوتی ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقام پر جو اللہ دینے والا ہے وہاں تک پہنچنے میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تھوڑے سے حالات ڈالتا ہے اور ان حالات کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے محدثین فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی جس مقام پر پہنچانا تھا تھوڑا سا مسئلہ رہ گیا تھا تو تھوڑے سے حالات ڈال دیے تاکہ اس مقام پر پہنچ جائے یہاں محدثین کا جواب ہے حضرت گنگو ہی نبر اللہ مرکز جواب دیتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے باب میں تو یہ جواب ٹھیک ہے لیکن میرے آقا کے باب میں یہ جواب مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ میرے نبی کو تو سارے مقام مل گئے تھے مقام کعبہ حسین آپ کو مل گیا اللہ سے بالکل قریب بالکل قریب بالکل قریب کتنے قریب کہ اللہ اور آپ کے بیچ میں دو کمانوں کا فاصلہ صرف دو کمانوں کا فاصلہ اتنے قریب اور اللہ سے محو گفتگو ہے گفتگو ہو رہی ہے ایک بات یاد آ گئی حضرات علماء اس سے بہت محظوظ ہوں گے مسلم شریف کی روایت ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاگرد سوال کر رہے ہیں فرمایا کہ اگر میں ہوتا نبی کے زمانے میں تو اپنے نبی سے میں سوال کرتا ہر رائے تربک اللہ اللہ کے حبیب آپ نے اپنے رب کو دیکھا اپنے اپنے رب کو دیکھا ابو ذر فرماتے چپ کا بیٹھا رہے میں پوچھ چکا ہوں اس کو میں پوچھ چکا ہوں کتاب المان کی روایت میں پوچھ چکا ہوں اپنے نبی کو فرمایا آپ نے معلوم کیا تھا فرمایا ہاں میں نے اپنے نبی سے پوچھا ہر رائے تو رب یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا نام رائے تو ربی نورا میں نے اپنے رب کو دیکھا نور ہے نور نور وہ بہو وہیجا بہو الکبریا اور میں اپنے رب کے سامنے تھا اور آپ کے سامنے کبریائی کے پردے تھے کبریائی کے پردے اب یہاں محدثین پریشان ہیں کہ کبریائی کا پردہ کیسا ہوتا ہے کپڑوں کے پردے تو سب نے دیکھے لیکن کبریائی کا پردہ کیسا ہوتا ہے اللہ قیم رحمت اللہ علیہ اس روایت سے پردہ ہٹاتے ہیں اور فرمایا کبریائی کا مت پردے کا مطلب کوئی حقیقی پردہ نہیں اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں میں اپنے رب کے سامنے تھا نور تھا اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا تھا لیکن اللہ کا روب اتنا زبردست تھا کہ میں نظر بھر کر دیکھ نہیں سکا یہ ہے کبریائی کا پردہ میں اپنے رب کو نظر بھر کر دیکھ نہیں سکا میرے حضرت نے اس پر ایک عجیب جملہ فرمایا فرمایا اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت اتنا پیار اتنا دلال لیکن اپنے دربار میں بلایا تو اپنا روب تو ضرور باقی رکھا معلوم ہوتا ہے علماء کو شیوب کو مشائق کو اساتذہ کو باپ کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ضرور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے لیکن اپنا وقار بھی ضرور باقی رکھنا چاہیے بہت دقیق مسئلہ لکھا ہے بہت میرے حضرت کے علوم تو بس حضرت کے علوم ہیں آپ کا بھی روب ہی رہا کہ لوگ استفادہ نہیں کر پائے ورنہ وہ بہتا ہوا سمندر ہے وہ روایات سے جو تصوف کو ثابت فرماتے ہیں روایات سے جو نبی کے عشق کو ثابت فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پیار کو ثابت فرماتے ہیں بس کیا کہنا بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت گنگوئی نبر اللہ مرکزہ یہ فرماتے ہیں کہ عام اہل اللہ کے بات میں تو ٹھیک ہے کہ جس مقام پر اللہ پہنچانا چاہتا ہے ابھی کچھ کبھی رہ گئے تو تھوڑے سے حالات مرنے سے پہلے ڈال دیں اور وہ صبر کر لیں سکرات کو برداشت کر لے اللہ وہ مقام انہیں عطا فرما دے لیکن میرے نبی کے بعد میں فرمائی یہ جواب میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کو تو سارے ہی مقام مل گئے تھے مقام میں حسین آپ کو ملا جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں بخاری شریف میں ہے چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی فرمایا میرا محبوب جب تک جنت نہیں کھولے گا کوئی جا نہیں سکتا اور عجیب ہے کتاب الایمان مسلم شریف کے روایت پہلے محبوب چلیں گے آپ کے پیچھے آپ کی امت ہوگی اور اس امت کے پیچھے تمام انبیاء ہوں گے اور ان انبیاء کے پیچھے ان کی امت ہوگی یہ بھی نبی کی بدولت اس امت کو مقام نصیب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا مقام میرے نبی کو ملے ہیں کیا کیا مقام تو ابھی کون سے مقام کی ضرورت تھی کہ آپ کو سکرات کی سختی ڈالی گئی حضرت گنگو ہی فرماتے ہیں میرے دل میں اس کا جواب یہ آتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے سکرات کو اس لیے برداشت کیا اگر میری امت میں کسی کے ابا کو کسی کی امی کو کسی کی بیوی کو کسی کے بھائی کو سکرات کی سختی ہو تو وہ پریشان نہ ہو بلکہ اپنے نبی کی سکرات کو یاد کر لے کہ میرے نبی کو ہوئی تھی اگر میرے باپ کو ہوئی تو کیا ہوا امت کی امت کی تسلی کے خاطر میرا نبی سکرات کی سختی کو بھی برداشت کر دیا کیا پیار تھا اس نبی کو اپنی امت سے لیکن اس پیار بھرے نبی کے باپ میں اس امت کے پاس درو شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس پیار اور درد بھرے دل والے نبی کے ساتھ اس امت کے پاس ادب تعظیم تقریم سنت کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اللہ ہمیں اس نبی کی سچی تعظیم نصیب فرمائے سچی تقریم نصیب فرمائے سچا عشق نصیب فرمائے بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے مکرم اور معظم حضرت انسان کو بنایا ان حالات سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو رکھو کوئی یہ نہ کہیں کہ ہم دنیا میں اکیلے ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہیں اکیلا صرف اللہ کی ذات ہے مومنوں کے ساتھ اس کا اللہ موجود ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہاں تھوڑے سے ہم رحمت لانے والی سنتیں نبی کے طریقوں پر آ جائیں پھر دیکھو جو پہلے اللہ کی رحمتیں اتری تھی اللہ آج بھی وہ رحمتوں کو اتارے گا بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب سے مکرم معظم اس انسان کو بنایا اور ساری کائنات کا اس کو مخدوم بنایا اور پھر اس کی تربیت کے لیے اس کی تربیت کے لیے ہر دور میں رب کریم ہر دور میں اپنے دو سلسلے اس نے جاری فرمائے ایک کتاب اللہ کا سلسلہ اور ایک رجال اللہ کا سلسلہ یعنی اللہ کی کتابیں اور نمبر دو امبیا کرام علیہ وقت تسلیم یہ دو سلسلے اللہ نے جاری فرمائے تاکہ یہ اللہ کا بنا بنایا انسان بگڑ نہ جائے دو سلسلے دو سلسلے اللہ نے عطا فرمائے ہماری تربیت کے لیے ہمیں بنانے کے لیے یہ سلسلے چلتے رہے یہاں تک کہ آخری کری اس سلسلے کی آخری کری محمد ابن عبداللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے اور ایک قیامت تک چمکنے والی کتاب قرآن کریم کو لے کر تشریف لائے اور اس میں قیامت تک کے مسائل اور اس نبی کے ذریعے سے اس قرآن کو سمجھایا گیا کہ یہ کتاب ہے اس کو سمجھانے والا میرا نبی ہوگا یہی تمہیں سمجھائے گا ایک بات عرض کرو اس نبی کا وصف غالب علم ہے اس نبی کا وصف غالب علم ہے ویسے تو اس نبی کو بے شمار صفات عطا فرمائی بے شمار صفات احادیث میں بری پری ہے وہ ساری صفات لیکن جو غالب صفت ہے وہ علم ہے اس اس لیے کہ دین کو قیامت تک چلانا تھا اور سلسلہ بند کرنا تھا سلسلہ نبوت کو ختم کرنا تھا تو اس کے لیے علم کی ضرورت تھی تو اس نبی کا وصف غالب جو ہے وہ علم ہے بعث و معلمہ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ بکرات اور سکرات اور بڑے بڑے یونان کے حکمہ اور بڑے بڑے ذہین اور عقل مند یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پیدا ہوئے عیسا کی امت میں پیدا ہوئے موسا کی امت میں پیدا ہوئے شعیب علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے کیسے لوگ مدائن صالح کا آپ دورہ کریں مدینے سے پانچ سو کلو میٹر پر مدائن صالح کا اگر آپ دورہ کریں گے اس بستی کا جہاں صالح علیہ السلام کی قوم نے پہاڑوں میں جو مکان بنائے ہیں تراش تراش کر ارے آج کی مشینیں وہ ڈیزائن نہیں بنا جو انہوں نے ہاتھوں سے بنائی ہے ذہین اور عقل مند پہلے بھی تھے لیکن فلائٹ کسی نے نہیں بنایا سائنس کسی کے پاس نہیں ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں زمین میں اور سمندروں میں سب مرین کسی نے نہیں چلائی یہ سارے آسمانی دنیا کے علوم اور نیچے کے علوم یہ تمام اس امت میں آئے کیوں اس لیے کہ اس کا نبی علم لے کر کے آیا جس کا وصف غالب علم ہے معلوم ہوتا ہے اس امت کو جو علوم ملے ہیں یہ یہود یہ نصارہ یہ ہنود یہ مشرقین مانے یا نہ مانے لیکن ان کو جتنے علوم ملے ہیں میرے نبی کی برکت سے ملے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملے یہ جتنے علوم دنیا میں آج نظر آ رہے ہیں کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پردو ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری کری بن کر کے دنیا میں تشریف لائے آپ کو چمکتا ہوا قرآن دیا گیا جو قیامت تک چمکتا رہے گا اور اس میں ہدایات کی باتیں اس امت کو عطا فرمائی اور یہ کہا کہ دیکھو نبی بھی دیا قرآن بھی دیا اور تمہیں عقل بھی دی تمہیں شعور بھی دیا سمجھنے کی صلاحیت تمہیں پاگل نہیں بنایا تمہیں پاگل نہیں بنایا تمہیں پتھر کی طرح مجبور نہیں بنایا تمہیں عقل دی تمہیں شعور دیا تمہیں سمجھنے کی صلاحیت دی تمہیں دل دیا اور پھر نبی کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات اور پھر قرآن کیسے تعلیم دے رہا ہے اللہ کہتا ہے وہ دینا ہم نے تمہیں دو راستے بتائے دو راستے ہم نے تمہیں دو راستے بتائے فرمایا ایک راستہ نار والا اور ایک راستہ باغ والا ایک راستہ آگ والا اور ایک راستہ باغ والا ایک جہنم کا راستہ ایک جنت کا راستہ ایک اللہ کی رضا والا راستہ ایک اللہ کی ناراض والا راستہ النجدین ہم نے تمہیں دو راستے بتائے اور پھر دونوں راستوں کے نتائج بھی بیان کر دیے فرمایا ایک راستہ وہ ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخدود وطلح ممدود وزل ممدود وما مسکوب طرح طرح کی نعمتیں فرمایا لمبا سایہ اور کی انضرون ایک ایک بات مجھے جنت کی مناسبت سے یاد آ گئی قرآن کریم ایک نقشہ کھینچ رہا ہے وہ نقشہ آج بہت فت ہوتا ہے ہاں یہ نہ سمجھو کہ قرآن چودہ سو سال پہلے بول رہا تھا اور اس کی تعلیم وہی تھی قرآن ایک ایک نقشہ کھینچ رہا ہے آج ہم پر بہت فت ہو رہا ہے ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون یہ مجرمین ہنستے ہیں میرے مومن بندوں پر ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون کیا ہنستے ہیں ارے یہ دیکھو نا مسجدیں بنا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کیا ملے گا ان کو نماز سے یہ دیکھو یہ قرآن لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مرنے کے بعد کا عقیدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ارے مستی کرو مزہ کرو چلو شراب پیو جوا کھیلو کسینوں میں چلو اور اجنبی عورتوں کو باہوں میں لے کر بیٹھو ارے چلو ہمارے ساتھ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے کہ یہ ہم پر ہنس رہے ہیں ان الدین اجرم کانو من الدین آمن یدحکون ویدا مرو بہم یا اور اللہ کہتا ہے یہ نافرمان اور یہ باغی اور یہ کفار اور یہ میرے نہ ماننے والے میرے مومنوں کو یوں آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں کنکیوں سے یہ چلا داری والا یہ چلا دوبی والا ہاں یہی ٹیرر ہے یہی ہے یہ فلائٹ میں بیٹھ رہا ہے تو اس پر ہنسی کی جا رہی ہے یہ ٹرین میں بیٹھ رہا ہے اس پر ہنسی کی جا رہی ہے یہ کلبو کلب اہلہم کلبو فکی اور جب اپنے گھر پر جاتے ہیں یہ نافرمان تو مسلمانوں کے نقشے کو خرید کر تالیاں مال کر ہنستے ہیں وہی دن کلب الا اہل کلبو کلبو فقیر وہ کالو انہا نہا لون اور یہ کیا کہتے ہیں یہی گمراہ لوگ ہیں مسلمان ان کے پاس کوئی نالج نہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں یہ تو مرنے کے بعد کیا عقیدے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ارے کون زندہ ہوا کہ یہ زندہ ہوں گے یہ کام ہوگا دنیا میں بھی پریشان اور مرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں یہ یہ جو ہے یہ ہم پر ہنس رہے ہیں اللہ کہتا ہے ہنسنے دو حسنے دو ان کو ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فقهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نافذون فرمایا ان کو ہنس لینے دو قیامت میں میں تمہیں مسیحریوں پر بتاؤں گا چارپائیوں پر بتاؤں گا بڑی اچھی سونے کی بنی ہوئی اور تم جاؤ گے اور ان ہنسنے والوں پر جہنم میں تم ہنسو گے میرے مومن بندو قرآن ایک نقشہ کھینچ رہا ہے اس وقت کی جو حالات ہیں نا قرآن اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے اور فرمایا ان کی مذاقوں سے تم نہ گھبراؤ آج ہم ان کی مذاق سے گھبراتے ہوئے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا اب وضو کرنے کا مسئلہ آیا تو کہتے ہیں واش پر ہاں میں نے مسلمان کو دیکھا میری نظروں سے میں نے ان سے کہا یہاں وضو کر لیجئے کہا نہیں نہیں یہ لوگ کہیں گے کہ باولے لوگ ہیں اللہ اکبر اپنے نبی کی سنت حضرات صحابہ تو فرماتے ہیں جب ان سے کہا گیا کہ نیچے کا دانا اٹھا کر نہ کھائیے یہ عیسائی تمہیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ بھوکے ہیں فرمایا ان اور بے وقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے ان انکا اور بے وقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت کو نہیں آج ہمیں اپنے نبی کی سنت کو ادا کرنے میں ہمیں حیا آ رہی ہے ہم بھاگ رہے ہیں ہم بھاگ رہے اللہ کہتا ہے کے اچھا ایک بات اور ذہن میں آ گئی دیکھو یہاں تو لفظ آیا مختوم خطام ہو مس تمہیں وہ شراب پلایا جائے گا کہ جس کے اوپر سل جو ہوگا سل اوپر سل وہ سل کس کا ہوگا فرمایا مس کا مشک و زعفران کا ہوگا غول ولا هم عنها ينزفون فرمایا ہم تمہیں جو شراب جنت میں دینے والے ہیں نا کبھی درد سر نہیں کبھی پیٹ میں درد نہیں کبھی بکواس نہیں کبھی کچھ نہیں اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے قرآن میں دنیا کی شراب کو چھوڑو ہم تمہیں وہ شراب عطا کریں گے اور اس شراب سے بڑھ کر شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں عبادت میں اور دوڑو جنت کی شراب تو تمہیں ملے گی ہی اللہ اپنی معرفت کی شراب بھی تمہیں پلائے گا اللہ اپنی زیارت اور اپنے دیدار کے شراب پہ تمہیں پلائے گا یہاں ایک نقطہ یاد آ گیا قرآن تین جگہ پر تین باتیں کہتا ہے ایک جگہ کہتا ہے یس کا نمر کے مختوم ایک جگہ کہتا ہے یشربون امن کا سنکا ن مزا جہازی کچھ جنتی وہ ہوں گے ارے چلو جنت کی طرف چلو جنت والے اعمال کرو بڑے مزے آتے ہیں دورو مسجدوں کی طرف یشربون من ان ترجمہ اس کا کیا ہے پیئیں گے پیئیں گے پیالوں سے کون جو جنت میں جانے والے ہیں شہد کے نہر سے اپنے ہاتھوں سے پیئیں گے شہد پیئیں گے دودھ پیئیں گے پانی پیئیں گے یشربون لیکن یہ خود پیئیں گے یہ نچلے درجے کا جنتی ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے پیے گا اور اس سے اوپر کچھ لوگ ہوں گے ان کا حال قرآن بیان کر رہا ہے یسکاؤنا یسکاؤنا کا پلایا جائے گا ان کو رہی کہ مختوم پلایا جائے گا ان کو معلوم ہوتا ہے کوئی پلانے والا ہوگا وہ نے لکھا ہے فرشتے پلائیں گے یہ سے اوپر اور اس سے بھی اوپر کچھ اللہ کے بندے ہوں گے جن کے بعد میں قرآن کہہ رہا ہے سکا ہوم رب ہوم شراب ان تہورا وسکا ہوم رب ہوم شراب ان تہورا ساری کائنات کا مالک خود پیالہ لے کر آئے گا پیلے میرے بندے وسکا ہوم رب خود پیالہ لے کر آئے گا دنیا میں ذرا سا کوئی ایم پی ذرا سا ملاقات کرتا ہے تو اس کی تصویر بنا کر البم میں لگا کر بچوں کو وسیعت کر کے جاتا ہے بیٹے گھر میں رکھنا اس کو وہاں ساری کائنات کا مالک اپنے ہاتھوں سے تمہیں پانی پلائے گا کوئی تفسیر اور کوئی تعویل کی یہاں ضرورت نہیں سیدھا سیدھا رب ہوں یہ فائل ہے وسکا ہوں رب ہوں شراب تمہارا رب تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے گا میرے بھائیوں یہ وہ جنت ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کئی آیتوں میں اور ایک دوسرا راستہ آگ والا آگ والا راستہ اس کی طرف بھی اللہ نے قرآن میں بڑے اشارے کیے فرمایا اصحاب اصحاب الشمال الشمال ما فی سموم و حمیم کہیں فرمایا فغلو صحاب میں فلوہی مسلو خمفی سلسلہ دیرا ان فصلوں کو پکڑو ان کو زنجیریں پہناؤ کھینچو ان کو جہنم کی طرف الٹے چلاؤ سر کے بل چلاؤ ان کو اٹھا کر پھینک دو جہنم میں ان کے اوپر بھی آگ ان کے نیچے بھی آگ من قطران النار فرمایا دنیا میں وہ لباس کہ جس کو بہت جلد آگ پکڑ لیتی ہے ایسا لباس اللہ جہنم میں پہنائے گا لیکن فرمایا اس لباس کے پہننے سے تو مرے گا نہیں بلکہ جلتا ہی رہے گا ایک نقشہ قرآن یہ کھینچ رہا ہے اور ایک نقشہ یہ کھینچ رہا ہے اور ان دونوں راستوں کو اس قرآن کے پڑھنے والے کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا دیکھ تجھے عقل بھی دی ہے تجھے شعور بھی دیا تجھے سمجھ بھی دی تجھے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی اوپر سے تجھے نبی بھی دیا اوپر سے تجھے قرآن بھی دیا ان تمام چیزوں کو دے کر ہم نے تجھے دنیا میں بھیجا اور ہم نے تجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس کے نتائج اور ہیں اس کے نتائج اور ہیں اب اس کے باوجود اگر تو نہ مانے اور تجھ سے جہنم کو بھڑکائی جائے تو تو مجھ سے شکایت نہ کرنا اللہ کہتا ہے مجھ سے شکایت نہ کرنا ان اللہ علیہ اللہ عابید اللہ کہتا ہے میں تو ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ظلم تو تو نے ہی اپنی ذات پر کر لیا تو ہی نہیں سمجھا دنیا میں تو ہی اس غلط کلچر کے پیچھے دوڑتا رہا میرا نوجوان آوارا بن کر کے دوڑ رہا ہے دیوانہ ہو گیا اس کلچر کا پاگل ہو گیا ڈرگس کے نشے میں پڑا ہوا ہے ڈرگس کا کاروبار کر رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے مسلمان کا بچہ نماز چھوڑ رہا ہے بلکہ عجیب عجیب حالات ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے مسجد کے اندر آ کر مسجد میں درخت کا کاروبار کرتے ہیں مسجد میں اللہ اکبر جو مسجد اللہ کی عبادت کا اللہ کو یاد کرنے کی جگہ اگر وہیں پر اتنے بڑے گنا ہوتے ہوں گے اللہ کی رحمت کیسے اتر سکتی ہے رب کی رحمت کیسے اتر سکتی ہے رب کی رحمتوں کے دروازے تو ہم ہی نے بند کر دیے ہیں بہرحال میرے بھائیوں اللہ کے حبیب کو اپنی اپنی امت سے بڑی محبت بڑی محبت یہ تو اولاد سے محبت تھی جس کا میں نے صبر کا واقعہ سنایا جس کو کستلانی نے نقل کیا اس کے مقابلے میں نبی نبی کو اپنی امت سے کتنی محبت مرض الوفات مرض الوفات چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے جبریل امین تشریف لائے اور سلام کیا اور فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل بھی باہر ہیں اگر آپ اجازت دیں تو اندر آ جائیں فرمایا بلا لو اسرائیل کو بلایا سلام کیا فرمایا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کہ اگر میرے نبی آنا چاہیں تو لے آؤ میرے نبی آنا چاہے تو لے آؤ اور اگر میرا نبی دنیا میں رہنا چاہے تو جتنے مدت بچہ ہے اگر قیامت تک میرا نبی جینا چاہتا ہے تو رہنے دیجئے دنیا میں تو اللہ کے حبیب نے جبریل سے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے چلو یا رہوں چلو یا رہوں جبریل نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو دونوں باتوں کا اختیار دے کر فرمایا میں رائے پوچھ رہا ہوں ہر مسئلے میں میں تم سے مشورہ کرتا ہوں اس میں بھی میں تمہاری رائے پوچھ رہا ہوں جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ اگر چلیں تو اچھا ہے ان اللہ تبارک و تعالی لمشتاق فی اللہ تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے اللہ تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے جنت سواری گئی ہے آسمان سوارے گئے ہیں استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہیں اگر آپ چلیں تو بہت اچھا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا میں چلنے کے لیے تیار ہوں ذرا میرے رب کو پوچھ کر آؤ کہ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا میں اور آپ اپنی اولادوں کی فکر میں مرتے ہیں اور میرا نبی امت کے غموم میں جا رہا ہے امت کی فکروں میں جا رہا ہے امت کے لیے رو رہا ہے میرے پردے کے میری امت کا کیا ہوگا جاؤ پوچھ کر آؤ اللہ سے جبریل امین آئے اور فرمایا پیغام دیا اللہ نے میرے نبی آپ اطمینان سے چلے آئیے آپ کی امت کے چہروں کو میں سور اور کتے نہیں بناؤں گا میں ان کے چہروں کو نہیں کروں گا میرے بھائیو میرے بھائیو اس نبی کو اپنی امت سے اتنا پیار اتنی محبت اتنا دلار اور اس امت کے پاس اس نبی کے طریقے آج ختم ہو گئے مسمت کے پاس نبی کے طریقے ختم ہو گئے اگر کسی کے سامنے نبی کی سنت بیان بھی کی جاتی ہے ہمارے حضرت سے ہم نے سنا کہ ہم میں اور اگلوں میں فرق یہ ہے ہم میں اور اگلوں میں فرق یہ ہے کہ اگلے لوگ ہمارے جو پہلے کے لوگ تھے وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی تلاش کر کے عمل کرتے تھے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی کہ یہ بھی نبی کا طریقہ یہ بھی نبی کا طریقہ عبداللہ ابن عمر حج میں جا رہے اور ایک جگہ بیٹھ گئے اور جیسے استنجا کرتے ویسے بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے استنجا نہیں کیا بیٹھے کھڑے ہو گئے شاگرد پوچھ رہے ہیں حضرت اللہ علیہ کہ حضرت ضرورت نہیں تھی تو آپ کیوں بیٹھے فرمایا میرا نبی حج میں جب گیا تھا تو یہاں استنجا کے لیے بیٹھا تھا مجھے استنجا کا تقاضا نہیں تھا لیکن میں نبی کی اتباع میں بیٹھ گیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اور آج امت کا کیا حال ہے امت کا یہ حال ہے یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے نہیں بھی ہوگا تو کیا ہوگا سنت ہی تو ہے نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوگا یہ فرق ہے ہم میں اور ہمارے اکابر میں ہم میں اور ہمارے اکابر میں میرے بھائیوں اس نبی کے طریقوں کو زندہ کرو اس نبی کے طریقوں کو زندہ کرو جو اللہ کی رحمت کو لانے والی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے کرم کو اس دنیا میں اتارنے والی چیز ہے اس نبی کے طریقوں کو زندہ کرو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عظیم الشان کتاب لے کر جو قیامت تک چمکنے والی کتاب اور اور میری اور آپ کی زندگی کے ہدایت کے فیصلے اور میری اور آپ کی زندگی کے بننے کے اصول اس کتاب میں لے کر کے آئے میں نے اسی کتاب کی اسی کتاب کی آخری آخری پارے کی ایک چھوٹی سی صورت کو تلاوت کیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب میں آج کی مجلس میں صرف اسی کا ترجمہ کر دوں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں کل تو شاید درس ہے پرسوں کی مجلس میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا اللہ تعالیٰ اس مقدس صورت میں جو بہت چھوٹی صورت ہے کیا کہنا چاہتے ہیں میں صرف آج ایک ترجمہ کر دوں بل قسم ہے زمانے کی قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک تمام انسان خسارے میں ہے تمام انسان عالم ہو یا جاہل عورت ہو یا مرد چھوٹے ہو یا بڑے ان الانسان لفی خسر ان یہاں پر الانسان میں الفلام استغراق کا ہے استغراق کا تمام انسان اور خسر تنوین تعظیم کی ہے تنوین یہاں پر کسی چیز کو بڑا بتانے کے لیے لائی گئی فرمایا ان الانسان لفی خسر تمام انسان بڑی ہلاکت میں ہے بڑے مصائب میں ہیں بڑے حالات میں ہیں بڑی پریشانیوں میں ہیں مگر کامیاب کون ہوگا جو چار کام کرے گا جو چار کام کرے گا الدین آمنو مگر جو ایمان لاوے نمبر دو وہ عامل الصالحات اور جو عمل صالحہ کریں نمبر تین وہ بالحق حق بات ایک دوسرے کو بتائیں حق بات بتائیں میرے بھائیوں اپنے اعمال سے اور اپنے طریقوں سے اور اپنی زبان سے اور اپنے کاروبار سے اور اپنی تجارت سے اور اپنے بزنس سے اور اپنے جاب سے ان تمام کے اندر میرے نبی کی سنت جھلکنی چاہیے یہ سب تبلیغ ہے حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے وہ تو کوفہ والوں کی دعوت پہ جا رہے تھے اور راستے میں اطلاع ملی کہ والوں نے غداری کر دی اور بڑی غداری کی اور حضرت مسلم جو چچاداد بھائی ہے شہید کر دیے گئے پریشان حال ہے اور وہیں پر یزید کا لشکر ملا اور حضرت حسین نے تین باتیں رکھی یا تو مجھے واپس ہو جانے دو یا پھر مجھے کوفہ کی طرف کوئی شکل اپنانے دو یا پھر مجھے یزید تک پہنچنے دو لیکن ایک نہیں سنا اور بلاخر کربلا کا جو مسئلہ پیش آ گیا بہتر آدمی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل ملا کر اور سب فیملی کے آدمی تھے سب صبح سے دوپہر تک میں قریب بیس آدمی ابن شام نے جو پورا واقعہ نقل کیا ہے بیس آدمی حضرت حسین کے شہید ہو گئے زہر کا وقت ہوا و بالحق پر میں بات بتا رہا ہوں حق بات کی تلقین ظہر کا وقت ہوا حید حسین نے کہلوایا ان سے کہو دشمنوں سے ہمیں نماز پڑھنے دو وہ لوگ کہنے لگے تم باغی ہو باغیوں کو وقت نہیں ملے گا حید حسین نے فرمایا باغی تم ہو ہم نہیں ہم تو اپنے نبی کے دین کو زندہ کر رہے ہیں جب یہ مسئلہ نماز نہیں پڑھنے دیا تو انہوں نے سلاۃ الخوف پڑھی چھبیس آدمی نماز میں چھبیس آدمی مقابلے میں کس عالم میں انہوں نے نماز پڑھی کس عالم میں بیس تو لاشیں ہیں اور خود ان باون آدمیوں کا حال یہ ہے کسی کا جبرا ٹوٹا ہوا کسی کا سر پھوٹا ہوا کسی کے پاؤں میں نیزا کسی کے یہاں تیل لگا ہوا خون بہ رہا ہے اور اس عالم میں زہر کی نماز پڑھی ہمارے حضرت جی مایوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب جملہ اس پر ارشاد فرماتے ہیں حضرت جی فرماتے ہیں میری بات کو اگر تم میری بات کو اگر تم کسی غلطی پر محمول نہ کرو تو میں تم سے کہوں گا تم پانی پانی سے وضو کرتے ہو حسین اور ان کے ساتھیوں نے خون سے وضو کیا تھا اس عالم میں بھی نماز پڑھی نماز نہیں چھوڑی اور میرا جوان کہتا ہے پینٹ پہنی ہے نماز نہیں پڑھ سکتا میرا جوان کہتا ہے سوس پہنے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتا طرح طرح کے بہانے پیٹ کے درد پر نماز غائب معمولی بخار پر نماز غائب جوب کے عنوان سے نماز غائب اتنے پر بس نہیں اب زہر کے بعد سے عصر کے وقت بیچ میں جو ہے اس درمیان سوائے زین العابدین سوائے زین العابدین حضرت حسین کے جو بیٹے ہیں وہ بچ گئے اور عورتیں بچی ان عورتوں کو ہاتھوں میں کریا پہنا ہاتھ کریا اس امت کے ظالموں نے نبی کی بیٹیوں کو بھی معاف نہیں کیا نبی کی بیٹیوں کو بھی معاف نہیں کیا وہ نبی کی بیٹیوں کو معاف نہیں کرتی یہ امت یہ علماء اور اکابر کو کہاں معاف کرے گی یہ علماء اور بزرگوں کو کہاں معاف کرے گی ہاتھ کریاں پہنائی زین العابدین پوری زندگی روتے رہے پوری زندگی غلام نے کہا حضرت بہت روتے ہو فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک بیٹا یوسف علیہ بیسفل وسلام گم ہو گیا تو یعقوب روتے روتے نابینا ہو گئے تھے میری تو تو پوری فیملی دی گئی میرا کوئی نہیں رہا اسی لیے بخاری شریف میں ہے عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا حج کے درمیان مچھر مارنا کیسا ہے حضرت نے فرمایا نہ جی تم کہاں سے آ رہے ہو تم تو کہا ہوفا کوفا سے فرمایا نبی کے نوازے کو مارا تھا تب تو مسئلہ نہیں پوچھا تھا اور آج مچھر مارنے کے مسئلے پوچھ رہے ہو اثر سے پہلے سب شہید ہو گئے اور کیسے حضرت حسین کا گلا کاٹ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت ابن زیاد کے سامنے پہنچا آپ کا سر مبارک تو وہ لکڑی سے یوں مارنے لگا چہرے پر تو حضرت انس فرماتے ہیں نہ مار نہ مار میں نے اس چہرے کو بوسا دیتے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے کو نہ مار ہمارے حضرت جی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گلا کاٹ کر اٹھایا گیا فرمایا حضرت حسین کا سر اللہ کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ اگر تیری اجازت ہو تو اب بھی میرا گلا دنیا میں ہے تو کہے تو اثر کی نماز اب بھی اس عالم میں پڑھ کے آ جاؤ نماز نہیں چھوڑی بتواس ہو بالحق بات کو بتاؤ عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ باطل کی دعوتیں نہ چلاؤ دوسروں کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو حق کی دعوت چلاؤ متو سو صبر اور حق کی بات کو کرنے میں حالات آوے اس پر صبر کی بھی تلقین کرتے رہو یہ میں نے مختصر اس صورت کا ترجمہ کیا انشاءاللہ دوسری مجلس میں اس صورت کی قدر وضاحت ہوگی تاکہ ہم اللہ کے اس مقدس قرآن کو سمجھنے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سنتوں پر آؤ لذت سے اپنے آپ کو بچاؤ امت سننے سنانے کی صرف لذت لینے والی رہ گئی مجھے سنانے سے لذت آ رہی ہے اور آپ کو سننے سے لذت آ رہی ہے سننے سنانے سے ہم جو ہے لذت لینے والے بنے ان لذتوں کے بجائے اعمال پر لاؤ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اعمال پر لاؤ اللہ سب کو عمل والی زندگی نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ برحمۃ اللہ جناب محمد بھائی تو کراد صاحب بیمار ہیں شفا کی درخواست کی ہے شفا کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ نصیب فرمائے اور جتنے بیمار ہیں اللہ سبھی کو شفا عطا فرمائے ہمارے حضرت بھی بیمار چل رہے ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودر ادامت برکات بلا لیا جو سرزمین پر اللہ کے عظیم نعمت ہے رب کریم آپ کو بھی شفا دائمہ مستمر عطا فرمائے اور آپ کے سائے کو ہمارے لیے تادیر قائم فرمائے آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ کتنے کتنی بڑی شخصیت ہے حضرات علماء کو پوچھو کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو حضرت کی اور اسی طرح ہمارے جمیع کابر کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم میں شریف بلی کے شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صاحب اجمعین اللّہ دکری کا و شکری کا واحسن عبادت کو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ ہم تیرے باغی بندے ہیں بغاوت کا ہمیں اعتراف ہے ہماری راتیں بھی بغاوتوں میں گزرتی ہے ہمارے دن بھی بغاوتوں میں گزرتے ہیں اے اللہ رات میں پوری رات گناہوں کے تصور میں رہتے ہیں فجر کی نماز میں بڑے معصوم بن کر آتے ہیں لیکن رب کریم کبھی تو نے ہمارے چہرے کو سیاہ نہیں کیا کالا نہیں کیا اے ستار العیوب آپ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے کہ اللہ اسی طرح ہمارے عیبوں پر قیامت میں بھی پردہ ڈال دینا اللہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل نہ کرنا ہمیں آخرت میں بھی ذلیل نہ کرنا اللہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل نہ کرنا اللہ ہمیں آخرت میں بھی ذلیل نہ کرنا رب کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما قرض میں ڈوبے کو قرض سے نجات عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما سب کے کاروبار میں سب کی دکانوں میں اور اللہ سب کے ذریعے آمدنی میں خوب خوب برکتیں عطا فرما اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما نکاح والوں کو اولاد صالح عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بگڑنے پھسلنے ضلالت اور گمراہیوں سے اور گندی تہذیب میں بہ جانے سے ہماری بھی ہماری نسلوں کی بھی اور ہماری اولادوں کی بھی اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اور جب اٹھائیں تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اللہ اللہ ہم بازاروں میں مرنا نہیں چاہتے ہیں ہم دنیا کے تذکروں پر مرنا نہیں چاہتے ہیں اللہ ہم تو مسجدوں میں مرنا چاہتے ہیں ہم تو نمازوں میں مرنا چاہتے ہیں ہم تو سجدوں میں مرنا چاہتے ہیں ہم تو تلاوت پر مرنا چاہتے ہیں ہم تو حدیث کو پڑھتے پڑھاتے مرنا چاہتے ہیں رب تو راضی ہو جا رب تو رب تو راضی ہو جا اپنے حبیب کو بھی ہم سے راضی کر دے اللہ غیروں نے تو میرے نبی کو اپنی حیاتی میں ستایا تھا اس امت کے مسلمانوں نے تو اپنے نبی کو قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دیا ہے میرے اور امت کے حالات جب پیش ہوتے ہوں گے میرے نبی کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی اللہ آپ اللہ کو درود و سلام نازل فرمائیے اللہ آپ اللہ کو درود و سلام نازل فرمائیے الہ العالمین مرنے کے بعد والی زندگی بھی ہماری بہت آسان فرمانا دنیا میں ذرا سی ٹھنڈی لگتی ہے ہم سویتر پہ سویتر پہن لیتے ہیں وہاں ہمیں قبر میں کون سویتر پہنائے گا یہاں کیچڑ لگتا ہے کپڑے بدلتے ہیں وہاں کون کپڑے بدلوائے گا اللہ تو ہی لاج رکھ لینا تو ہی منی سر غم خار بن جانا اللہ حشر میں بھی ہم تمام کا غمخار بن کر ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہم سب کو معاف کر دینا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے اللہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جو تیرے مخلص ہو جس کی امین تجھے پیاری ہو ان کی امینوں کے ساتھ ہم سب کی امینوں کو بھی قبول فرما امین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم براہ مجھے کسی اور جگہ بھی نماز پڑھنا ہے اس لیے ملاقات میں دیری ہو جائے گی میں چلتا ہوں میں تو یہی ہوں ابھی دو تین دن ملاقاتیں ہوتی رہیں گی ان